حبیب بن نبی ثابت نے کہا اے ابو اسحاق اے ابو اسحاق آپ کی یہ حدیث تو آپ کے سونے سے بھری ہوئی مسجد کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے حبیب بن نبی ثابت نے کہا اے ابو اسحاق میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے آپ کی اس حدیث کے بدلے سونے سے بھری ہوئی مسجد ہو حدیث نمبر دو ہزار چھیالیس مسند احمد